حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو جنت دے دی اور کہا کہ جنت میں خوب جیسے چاہ ویسے رہو پر جنت والی کھلی ہوئی ہے لیکن وہاں پر ایک درخت تھا سجر ممنوع یعنی وائبن ٹری اس سے اس سے بچاؤ اپنے آپ کو ڈونٹ اپروچ دس ٹری تو گیا کہ نائنٹی نائن پرسینٹ سے زیادہ چیزیں ملی ہوئی تھی آدم کو ایک پرسینٹ سے کم ایک چیز تھی وہ ایک درخت وہ ایک درخت جو ہے جنت کی نمتوں میں ون پرسینٹ سے بھی کم تھا اور باقی جو ملی ہوئی تھی وہ more than ninety nine percent تھا تو ان کا ٹمپریشن جو ہے وہ جاگا ان کا شیطان نے ان کو پکایا یہ قرآن میں ہے کہ بھائی اصل چیز تو یہی جس کو روکا گیا ہے پارٹری یعنی کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ وہ سب کچھ اسی میں ہے تو وہ جو نائنٹی نائن پرسینٹ ملا ہوا تھا وہ بھول گیا اور جا کر انہوں نے کھا لیا اور جنرل سے نکال دیے گئے تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس میں کیا سبق ہے سبق یہ ہے کہ ہر آدمی ہر آدمی ہر آدمی کو نائنٹی نائن آئٹم ملے ہوئے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس جس کو کو نائن آئٹم ملے ہوئے ہوں لیکن کوئی نہ کوئی ایک آئٹم اس کو نہیں ملا ہوا ہوتا ہے ہر ایک کو چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو چاہے کنگ ہو چاہے کوئی ویلدی آدمی ہو ایک آئٹم تو بس کرے گا ہر ایک کو پھر بھی جنت ملی تھی ان کو یعنی آدم کو پھر بھی ایک آئٹم کر رہا تھا یعنی پور پہ جنت ان کو دے دی گئی تھی جو ہزاروں امپائر سے پڑی تھی وہ لیکن ایک آئٹم نہیں تھا بس اسی پہ انہوں نے کانسنٹریٹ کر دیا بس یہی پر سب کچھ ہے ہے ہے یہ یہ یعنی ٹیسٹ آدمی کا کہ تو اپنا دھیان نائن پرسینٹ پہ لگاؤ ون پرسینٹ کو بلا دو تب تم ڈسٹریکشن سے بچو گے ڈسٹریکشن جو ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی اس ایک چیز جو آپ کو نہیں ملی اسی پر آپ کا فوکس ہو جاتا ہے اور وہ بہت ہی ڈساسٹرس ہے that leads to expression from paradise کتنا ڈساسٹرس